جواب جواب یہ ہے کہ عام طور پر حضرت یہی ہوا کرتا ہے کہ بدلے میں انسان ظلم کرتا ہے ایک قسم ظلم کا تو یہ ہے کہ ابتدان کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے پھر جو لوگ ابتدان کسی پر ظلم نہیں کرتے ان کو جب کوئی کچھ کہتا ہے تو پھر بدلہ لیتے وقت وہ اور زیادہ بدلہ لیتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے تمہاری زبان کے اندر اینٹ کا جواب پتھر سے اینٹ کا جواب ایسے ہوتا نہیں ہوتا اللہ نے فرمایا میرے نیک بندے وہ لوگ ہیں کہ اگر ان پر کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو اول تو یا رونا معاف کر دیتے ہیں اول تو کیا کرتے ہیں معاف کر دیتے ہیں ہاں اگر کہیں مناسب ہو بدلہ لینا تو وہ صرف بدلہ لیتے ہیں زیادتی نہیں صرف بدلہ لیتے ہیں زیادتی وہ سن رہے ہو اول تو ہے ہوں جب خر جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں صاف کر دیتے ہیں ہاں اگر بدلا لینا چاہیں تو جنتا فیرونا صرف بدلا لیتے ہیں اور جاتی نہیں کرتے جہاں معافی کی نفی مراد نہیں ہے اب دیکھو ولدین اور وہ لوگ جب پہنچتی ہے انہیں ظلم و زیادتی ہم جنتا سے رونا وہ صرف بدلا لیتے ہیں کیا مانا ہے ہاں سر بڑھاؤ کا مانا بن جائے گا وہ صرف بدلا لیتے ہیں وہ زیادتی نہیں کرتے صرف بدلا لیتے ہیں ہاشیا ہے یہاں جنتا یعنی فرون پر کوئی ہاشیا یا بین خطور اگر بدلا لینا چاہیں تو اگر ہاں، اول تو ہے یا پھر انہیں معاف کر دیتے بدلا نہیں لیتے ہاں اگر بدلا لینا چاہیں تو جنتا یعنی انہیں صرف بدلا لیتے ہیں اگر بدلہ لینا چاہیں تو اور یہ مطلب نہیں کہ معاف نہیں کرتے خلاصہ یہ کہ یہاں صرف انتصار کی مشروعیت کا بیان ہے یہ لکھا ہوں وہ تو الگ چیز ہے وہ جزا اور سیاحت سیاحت ہاں؟ اچھا وہ جزا اور سیات سیاحت بیان انتصار اب اس بیان تصرون سے جو بدلے کا ذکر تھا نا اس بدلے کا بیان ہے اور جزا برائی کی برائی ہے مثل اس کے جزا برائی کی برائی ہے مثل اس کے میری طرف دیکھو سمجھ لو بات ایک آدمی جو دوسرے پر ظلم کرتا ہے وہ ظلم دو قسم ہے کتنی قسم ہے دو قسم ہے ایک ظلم وہ ہے جو فی سے ہی گنا ہے کیا ہے فینف سے ہی گنا ہے مثال کے طور پر اس کو قتل کرتا ہے یا اس کی چوری کرتا ہے سمجھا یا اس کے گھر کی بےزتی کرتا ہے سمجھا یہ جو ہے یہ فی سے ہی گنا ہے کیا ہے اگر کوئی آدمی یہ گنا کرے تو اس کو اس کا بدلہ وہ نہیں دے سکتا کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کی بھی چوری کر دی جائے یہ جائز نہیں آئے اگر اس نے اس کی بیوی کے ساتھ دینا کیا تو یہ اس کی بیوی کے ساتھ دینا کرے یہ بھی جائز تو سمجھ رہے ہو ہاں دوسرا قسم ظلم کا وہ ہے جو وہ فی سے ہی وہ گناہ نہیں ہے وہ کام جائز ہے فی سے ہی وہ کام گناہ بلکہ ایک آدمی نے دوسرے کو تھپڑ مار دیا تو وہ اس سے بدلہ لے سکتا ہے یعنی اس کو تھپڑ مار سکتا ہے کیوں اس لیے کہ یہ تھپڑ مارنا جو ہے یہ فی نف سے ہی گناہ نہیں ہے بعض جگہوں پر گنا ہے اور بعض جگہوں پر گنا نہیں ہے اس لیے حضرت نیچے لکھا ہے اگر وہ فیل فی سے ہی معافیت نہ ہو اگر وہ فیل فی سے ہی معافیت نہ ہو جگہ برائی کی برائی ہے اس کے سمن آسا تب وہ انسان جو معاف کر دے دے اصلاح اور اصلاح کر دے دے معاف کر دے دے برا اور اصلاح بھی کر لے دے اصلاح پر کیا ہے باہمی معاملہ کی اصلاح کر لے وے باہمی معاملہ کی کہ عداوت ظاہر ہو کر دوستی پیدا ہو جائے عداوت ظاہر ہو کر دوستی پیدا ہو جائے سجا پہلے کی طرح دوستی رکھ لیتے اجرو اجر اللہ تو بس اجر اس کا خواب اس کا اوپر اللہ پاک کیا ہے ہو بن کر سمرا افو اصلاح ہمراہ اخلاح اخلاح معاف کرنے اور درستی کرنے کا نتیجہ اچھا نکلے گا تو بس اجر اس کا اللہ پاک کے ذمے ہوگا اللہ کے ذمے ہے اس کو اجر دے گا ضرور ظلم ظلم بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی نہیں دوست رکھتا ظلم کرنے والوں کو ظالمین پر ابتدا ان یابا وقت انتقام نہیں لکھا ہوا ابتدا انجا جو ابتدا ظلم کرتے ہیں اللہ ان کو بھی پیارا نہیں رکھتا محبوب نہیں رکھتا اور جو بدلہ لینے کے وقت ظلم کرتے ہیں اللہ ان کو بھی محبوب نہیں رکھتا بے شک وہ نہیں محبوب محبت رکھتا ظلم کرنے والوں کے ساتھ ابتدا ان یا وقت انتقام والا من پافارا تنویر بر مضمون آیت سابقہ تنویر مضمون آیا تھے اس کی مزید وضاحت آئے اور البتہ وہ انسان جو ان کا سارا صرف بدلا لیتا ہے صرف بدلا لیتا ہے بادہ ظلم میں ہی بادہ ظلم جو ہے یہ مزدر ہے کیا ہے عبد الغفور پڑھے ہوئے بھی تمہارے اندر بیٹھے ہیں کوئی جنہوں نے عبد الغفور پڑھی ہو حاشیہ عبد الغفور ملا جان کا حاشیہ جو ہے کوئی نہیں ہے عبد الغفور پڑھا ہوا میرے خیال یہاں یہاں اور مستور ہے اچھا ماشاء اللہ وہ بیٹھے یہ بھی تو پڑھا ہے یہ ٹوپی والا نوجوان ہاتھ جو کر رہا ہے پڑا ہوگا مزدر مبنی للفائل مزدر مبنی لل مزدر معلوم مزدر یہ چیزیں پڑھی ہیں نا اچھا زارا باجود بو در بن درب کا مانا کیا ہوتا ہے ددن مارنا سمجھ رہے ہو آگے ہے زورے ذرا بو گر بن درب کا مانا کیا ہوتا ہے مارا جانا کیا مانا ہے ہاں یہ سرف سقیر بھی تو آج ہے نہیں جی زارا با یا دربن گھر بند ہوگا غارے بند جہاں گھر بند چاہے مارنا معلوم والا مانا ہے سمجھا اور گورے با وہ دربن گھر بند یہاں مانا کمانا چاہے مارا جانا سمجھا چونکہ گورے کا مزدور مطلب بھی تو درد ہے نا جی زورے کا گھر کا کمانا کیا گا مارا گیا مارا جانا اور گارا کا مزدور مطلب بھی کیا ہے گرو ہے تو بعض اوقات یہ مصدر معلوم ہوتا ہے اور بعض اوقات مزدور مجہول ہوا کرتا ہے یہ ظلم جو ہے یہ مصدر مجہول ہے کیا ہے مصدر مجہول ہے خیال کرنا اور البتہ وہ انسان جو بدلہ لیتا ہے صرف بدلہ لیتا ہے بعد ظلم ہی بعد ظلم کیے جانے کے بعد ہاں ظلم کرنے کے نا بلکہ ظلم کیے جانے تھے ظلم کیا گیا اس پر اس پر ظلم کیا گیا اور وہ بدلا لیتا ہے قتل سینک سے ہی گناہ نہیں ہے تو اس کے مقابلہ میں کے ساتھ لیا جائے یہ تو حد معین کر دیا اللہ نے حکومت لیتی ہے لیکن انسان بدلا نہیں لے سکتا کوئی انسان بدلا نہیں یہ حدود ہے یہ تو اچھا جی، بعد ظلم کیے جانے تھے ہمراہ پس یہ لوگ ما علیہم من سمیر نہیں ہے اوپر ان کے کوئی الزام ان پر کوئی الزام کوئی گناہ نہیں ہے ان نماز صبیروں تخویف اخروی طریقہ ہے آپ کا ڈراوا کرنے الزام اور گناہ ان لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر جب اون جب اون بل گئے سباب ظلم طریقہ سباب ظلم اور طلب کرتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں زمین کے اندر تکبر کرتے پھرتے ہیں بغیر الحق کے ناہق طور پر ناہق طور پر تکبر کرتے پھرتے ہیں فساد مچاتے ہیں زمین میں الا یہ لوگ واقع ان کے عذاب ہے دردناک ان کے لیے دردناک عذاب ہے والا منصوبہ ترغیب آفو ہے اور البتہ وہ انسان جو سہتا رہا خبر کا مانا ہماری زبان کا مانا ہے سہتا رہا برداشت کرتا رہا ایک اس پر ظلم کرتا رہا وہ اس کو برداشت کرتا رہا اور البتہ وہ انسان جو صبر کرتا رہا سہتا رہا اور برداشت کرتا رہا بغاسا رہا اور معاف کرتا رہا ان کا میں نے آزمل بے شک یہ البتہ ہمت کے کاموں سے ہے یہ بات کیا ہے کہتے رہنا اور معاف کرتے رہنا یہ ہمت کے کاموں سے ہے بمنگ ہو فمال ہو جم باد اور وہ انسان جسے اللہ گمراہ کر دے یہ دوسرے دعوے کے متعلق ہے کہ اللہ پاک نے تو ہر پیغمبر کے بعد یہی وہی نازل کی تھی کہ مختار کل متصرف میں ہوں عالم الغیب میں ہوں اور کوئی نہیں اس کے خلاف جو کچھ بھی لکھا ہوا کس نے لکھا ہے بولو سارے بولو مولویوں گمراہ پر پیشواؤں نے لکھا ہے سمجھا اللہ فرماتے ہیں ان کے ان کے لکھے ہوئے پر جو جائے گا وہ گمراہ ہوگا اور جو گمراہ ہوگی اللہ کے سوا اس کو راہ راست پر لے آنے والا کوئی نہیں ہے ان کے مطابق نہ چلو اس کے اوپر چلنے والا گمراہ ہے اور وہ انسان جسے اللہ گمراہ کر دے گئے ہے پت نہیں ہے باتوں کے ہمرا دنیا بھی ہمرا اضلال کا دنیا بھی کیا نکلے گا پت نہیں ہوگا واسطے اس کے نکل گا دنیا میں کہاں سبلی ہے اس کے دنیا میں یوں ولی کوئی چارہ ساز کوئی چارہ ساز کوئی چارہ بنانے والا کوئی کام کرنے والا کہ راہ پر لے آوے کوئی چارہ ساتھ کے بعد گمراہ کرنے اس اللہ پاک کے اللہ نے جب گمراہ کر دیا تو اب کوئی چارہ ساتھ نہیں آئے بعد گمراہ کرنے اس اللہ پاک کے میں والے مینا یہ تخویف اخروی ہے کیا ہے تخریف آخرت آخر رات کا ڈرا ہے وہ دنیاوی تھی اب یہ اخروی ہے اور نکاح سمرا اخرویہ کا آخرت کا نتیجہ اور دیکھے گا تو ظلم کرنے والوں کو حمل مشرق نہیں تصویر اور دیکھے گا تو ظلم کرنے والوں کو جب دیکھیں گے اگر آپ کو پال مجرمینگا جہاں دو چیزوں کا ذکر آئے گا قال مجرمین اور حال مجرمین سمجھ رہے ہو یہ پال کا ذکر آئے اور یقین ان لکھو گا یعنی تحسور یعنی افسوس کریں گے اور کہیں گے کہیں گے حل الا دن من فبیل آیا طرف واپس جانے دنیا کے من فبیل کوئی صورت ہے او ہو افسوس کہ دنیا کی طرف واپس جانے کی کوئی صورت ہوتی تو ہم واپس چلے جاتے سمجھا حسرت کر رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں آیا طرف واپس جانے کے دنیا میں من سبھی کوئی صورت ہے بترا ہوں گے علیہ حال مجرمین نمبر ون وہ پار تھا اب چاہے ہار ہے پہلا ہار ہے اور دیکھے گا تو ان مجرمین کو ظالمین کو پیش کیے جائیں گے علیہ اس آگ پر کس پر علیہ کی زمین کا مرجہ نار ہے کیا ہے آگ اور نار بھئی آپ کا تو ذکر پیچھے نہیں ہے تو جواب یہ کہ ابھی اوپر گزرے لما را بول لما عذاب جو ہے وہ دال ہے اور انار جو ہے یہ مدلول ہے عذاب کے ذمن میں نار سمجھی جاتی ہے ہاں اور دیکھے گا تو ان کو پیش کیے جائیں گے اس آگ پر خاشعین خاشعین کا من آنکھیں نیچی کرنے والے آنکھیں کرنے والے من ذلت کے شرمندگی اور ذلت کی وجہ سے آنکھیں نیچی کیے ہوئے ہوں گے خفی دیکھتے ہوں گے نگاہ چھپی سے دیکھتے ہوں گے نگاہ چھپی سے چھپی چھپی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے اللہ سب کو بنواتا فرماوے بلا حساب و کتاب جنت کا داخلہ نصیب سی محض اپنے سبھی و کرم سے مجرم جس طرح جو نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے نا یوں دیکھتا ہے اور آنکھیں کھول کر نہیں دیکھ سکتا شرمندگی کی وجہ سے اور نیچی نیچی نگاہوں سے دیکھتا ہے اس طرح دیکھ رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے من پر خفی نگاہ چھپی ہوئی سے یہاں دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ یہاں فرماتے ہیں خاص عین من ذلے نگاہ کو نیچی کرنے والے ہوں گے باوجہ ذلت اور شرمندگی کے باوجہ ذلت اور شرمندگی کے حالانکہ اور جگہ پر آیا ہے وہ عینا ہے عی رو سے ہم وہ ہوتا ہے عی رو سے ہم ان کے سر اوپر ہوں گے یوں کر کے چل رہے ہوں گے آنکھیں دوڑ رہے ہوں گے اور تھاپو پر ہوں گے یہاں ہے خاص اینا نیچے ہوں گے وہاں چاہے بکنے رہی اپنے سروں کو اوپر کرنے والے ہوں گے تو یہ تو تارو ہو گیا جواب اس کا یہ ہے کہ معاشر میں <coughs> معاشر میں ان لوگوں پر کئی حالات آئے معاشر میں ان لوگوں پر کبھی تو حالات تحیر تاری ہو جائے گی ان پر کیا ہوگی حالات حیرانی دہشت حیرانی اور یوں حیران پریشان ہو کر منہ پر کر کے کھول کر بھاگ رہے سمجھ رہے ہو اور کبھی کبھی ان پر حالت ذلت تاری ہو جائے گی کیا تاری ہو جائے گی حالت ذلت جس کی وجہ سے خاص عین تو کبھی حالت تحیر تو مکنے مکنے آئی روس اور کبھی حالت ذلت خاص اور بات یہاں ہے جن درون امن پارفن حفیظن دیکھتے ہوں گے چھپی نگاہوں سے معلوم ہوا ان کا نظر جو ہے ان کی درست ہوگی حالانکہ اور جگہ پر آئے گا پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ہو یوم القیامترو قیامت کے دن ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے اور جگہ پر ہے ام یوں و سم مؤں و بکوا ام یوں و سم مؤں و بکوا اندھے گونگے بہرے کر کے ہم ان کو اٹھائیں سمجھا بھائی تو یہ تو تارب ہو گیا جواب یہ ہے کہ جب قبروں سے نکلیں گے نا قبروں سے جب نکلیں گے اس وقت تو اندھے بہرے گونگے ہوں گے بعد میں ان کی دید بحال ہو جائے گی جہنم کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور وہ مناظر بھی سارے دیکھ رہے ہوں گے سمجھا پہلے ان کو اندھا بہرا گنگا کر کے اٹھایا جائے گا بعد میں ان کو ساری قوتیں دے دی جائیں گی اب کرو مانا <clears throat> وقال ہال فانی شما تہ آدھا ہال فانی شما تہ آدھا جی دشمن کا ہنسنا جو ہے یہ بھی انسان کے لیے بڑی مصیبت ہے نا جی تو قیامت کے دن ان مشرقوں اور کافروں پر یہ وہابی جو ہے یہ ہنس ہے سمجھا سر وہابی جو ہے عالل علائ کے یلون حلف بغل قاروا قانون یہ خرو سمجھا سر وکال الدین آ اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا بطور ملامت و شکریہ نجات کے بطور ملامت کا شکریہ نجات کے ملامت کریں گے مشرقین کو اور اپنی نجات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ کہیں گے اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ان الخاسرین بے شک پورے برباد خاصرین کا پورے کیونکہ خسارہ چھوٹا بہت تو مومنین کے لیے بھی ہوگا نا بعض مومن جہنم میں جائیں گے نا پاک ہونے کے لیے کچھ دنوں کے لیے لیکن وہ پورے خاصر نہیں ہوں گے نا وہ سب نکل آئیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے جہاں بڑے خاصر اور پورے خاصر کی بات ہے بے شک بڑے برباد ہونے والے پورے برباد ہونے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے برباد کر ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو یوم القیامت قیامت کے دن جنہوں نے اپنے آپ کو بھی شرک و کفر کر کے اپنے بچوں سے شرک و کفر کروا کے اپنے آپ کو قیامت کے دن برباد کر ڈالا وہ ہیں اصل برباد ہونے والے بے شک پورے برباد ہونے والے اصل برباد ہونے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے برباد کر ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جو مت قیامت کے دن جی اللہ تصدیق الہی طریقہ ہے اللہ اللہ آپ تصدیق کر رہے ہیں ان مومنین کی کہ ہاں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو خبردار بے شک ظلم کرنے والے ظلم ظالمین سے مراد کیا ہے مشرق و کافر مشرق و کافر بیچ عذاب دینی کے ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب وما کان لہم من اولیاء وما کان پر چل کر لفی شفاعت قہریہ پہریا چل کا ہے اب بار بار گزارا یہ بات جن جن ہتھیوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے معبود ہمارے بزرگ یہ نبی ولی نوری ناری خاکی قیامت کے دن خدا سے زوری زور ہمیں چھڑوا لیں گے والا تو الا ربی ان علی اندہ للحسنا جن جن کو وہ اولیاء اور کار مشکل پچھا سمجھتے تھے وہ بھی کوئی فائدہ اور کام نہیں دیں گے رما کانا لہم اور نہیں ہوں گے واقع ان کے من اولیاء کوئی مددگار کوئی مددگار سمجھ رہے ہو جن فورونا جو مدد کریں ان کی اللہ کے سوا اللہ کے سوا جو ان کی مدد کریں ایسا بھی کوئی نہیں ہوگا مین اول جن ہم پر کوئی لفظ لکھا ہے اچھا مدد کرے ان کی اللہ کے سوا اور وہ انسان جسے اللہ گمراہ کر دے فمال ہوں تو بس نہیں ہے بات سوچ کے من سبیلن کوئی راہ نجات من سبیل مانا کوئی راہ نجات ان کے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے اوپر لکھا ہے نہ نصرت کیا لکھا ہے نہ نصرت نہ معذرت نہ غیرہ نہ نصرت نہ معذرت نہ کوئی نہیں ہوگا نہ ان کی کوئی مدد کرے گا نہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی اور نہ اس کے علاوہ کوئی صورت ہوگی اس تجیبول ربے کو اب حضرت یہ دوسرے دعوے کے متعلق ہے کس کے متعلق ہے ہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانے مقدس بھیج دیا پیغمبر بھیج دیا اب باغیوں کے لکھے ہوئے پر نہ جاؤ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس پر نہ جاؤ اور پرانے پاک کی اتباع کرو اللہ کے پیغمبر کا اتباع کرو اللہ کا کہا مانو شرک چھوڑو تو ہی دختی استجیبول رب اضلاع سے بچنے کا طریقہ اضلاع سے گمراہ ہونے سے بچنے کا طریقہ کہا مانو تم اپنے پرور دگار کا کہا مانو تم اپنے پرور دگار کا دو باتیں دیکھنی لکھی ہیں ایک تو ہے حضرت متعلق بدعوی خانی و سمرا ما تخوی سے اخروی لکھا ہے جی؟ لکھا ہے اور ہاں پنکھے چلا دو جی ایک اس طرف سے ایک اس طرف سے مانا کرو بھائی سجی بول رب کو کہا مانو تم اپنے پروردگار کا کیا مانا کہا مانو عجیب ہو بہید عبادت عجیب ہو بتو ہی عبادت عبادت سمجھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہا مانو توحید قبول کرو اور اللہ کا کہا مانو تم سمجھا میں لے رب اپنے پروردگار کا من قبل پہلے اس کے, کے آ جائے وہ دن خیال کرو خیال کرو یومن من لا مرد لہو من اللہ ہے من اللہ ہے جار مجرور یا تیا کے متعلق ہے اس کے متعلق ہے اب خیال کرو اس کو ملا کر مانا عبد القدوس چھوٹ گیا بھجا بھج جان دے کو بھجا باہر میں سے من قبل یا پہلے اس کے آ جائے اللہ کی طرف سے پہلے اس کے آ جائے اللہ کی طرف سے یوم ایک دن ایسا دن جو لا مرد لہو نہیں کوئی پھرنا واسطے اس کے نہیں کوئی ہٹنا واسطے اس کے وہ ایسا دن ہے کہ وہ ہٹ بھی نہیں سکے گا ختم بھی نہیں ہوگا تو کھڑے چاہیے کٹھیا نہیں مسجد کروں ہوگا مارنے چپڑ مارنے خطروں سے من قبل انجاتے یا پہلے اس کے کہ آ جائے وہ پہلے اس کے آ جائے من اللہ اللہ کی طرف سے جو من ایک دن لا مرد وقف اول یوم طریقہ ہے اول یوم ایسا دن جو نہیں کوئی ہٹنا واسطے اس کے نہیں کوئی رد واسطے اس کے اس کو رد کرنے والا کوئی نہیں آئے یہ لفظ لکھے ہیں اے لا یقدر احد علی دفعہ تو اس دفاع کرنے پر کسی کو طاقت نہیں ہوگی خادن کا حوالہ مالکم یہ دوسری صفت ہے یوم ان کی ہے وہ دن ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا واسطے سے تمہارے مل جین کوئی جائے پناہ جو دن اس دن کے اللہ سے بھاگ کر اس کی پناہ میں آ جایا جائے پناہ لے لی جائے نہیں ہوگا واسطے سے تمہارے کوئی جائے پناہ جو دن اس دن نمبر تین تیسری صفت اور نہیں ہوگا واسطے تمہارے <clears throat> میں نکیرن کوئی روک ٹوک کرنے والا میں نکیرن کوئی روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور نہیں ہوگا واسطے تمہارے نیچے لکھو ہوگا خدا سے طریقہ ہے اللہ سے کوئی روک ٹوک کرنے والا کیا مطلب کہ ان کا یہ حال کیوں بنایا کہ ان کا یہ حال ہے اللہ سے کوئی پوچھے کہ یا اللہ ان لوگوں کا تو نے یہ برا حال کیوں بنایا اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا ارسلنا آر آرزو ہے نا لکھا ہے گجر ما تسلی کیا لکھا ہے مشرقین کے لیے گجر ہے مشرقین کے لیے کیا ہے گجر ہے اور نبی علیہ السلام کے لیے کیا ہے تسلی ہے مشرقوں کو زجر کس طرح ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو کر لو سمجھا وقت آ رہا ہے میں تمہیں انشاءاللہ شاء دے کر تم سے سارے بدلے پورے کروں گا نبی علیہ السلام کو تسلی ہے کہ حضرت اگر یہ اعراض کر رہے ہیں تو آپ فکر نہ کرو آپ کو ہم نے نگران نہیں بنایا آپ کو مبلغ بنایا آپ اپنا کام کیے جاؤ بس ہم ان سے خود نہیں مت لیں گے ان آ پرچی ایک آئی ہے تو اب لگاتار شروع ہو گئی ہے پرچیاں خیال کرو پرچی نہ دیا کرو فن آ رہا پس اگر خیال کرو اب ذرا فن آ رہا سے پہلے یہ لگ دیکھو یہ سن کر بھی یہ لگ لکھا یہ دکھائے نہیں لکھا یہ سن کر بھی فن آ رہا پس اگر اے کیے رہے کون یعنی المشرقین اب ابن کثیر یان یعنی المشرقین اگر یہ مرجا ہے آرزوں کا یہ سن کر بھی اتنی بلیغ تبلیغ سن کر بھی تک اگر کیے رہے یہ مشرقین کس بات سے اعراض کریں انل استجابت کس بات سے انل استجابت کہا ماننے سے کہا نہ مانے توحید قبول نہ کریں شرک ترک نہ کرے تو جگہ مقدر ہے تو آپ غم نہ کریں تو آپ ہاں یہ سارے لفظ مقدر ہے یہ سن کر بھی پت اگر اعراض کیے رہے یہ مشرقین یعنی استجابت استجابت سے تو آپ غم نہ کریں کیوں کا تک نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اوپر ان کے ایسی ون نگران بنا کر ہم نے آپ کو نگران نہیں بنایا ان آلے کا ان کے نیچے لکھا ہے بل کے لکھا ہے بل کے نہیں ہے آپ پر آپ کے ذمہ یہ فریدہ نبویہ کا بیان ہے لکھا ہے خریدا نویا جی۔ کیوں بلکہ نہیں ہے آپ پر مگر صرف پہنچا دینا البلا کے نیچے صرف لکھا ہے مگر صرف پہنچا دینا وہ انسان آ گئی یہ وہی مسئلہ ہے جو الہ جو ردوں کی ابتدا کے اندر بڑا شکوہ گزر آیا لاجس امل انسان ہو دو مطلب بیان کیے تھے نا یہاں وہی دو مطلب ہے سمجھا اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے ہم اس کو رحمت دیتے ہیں تو اکڑنے لگ جاتا ہے اور اگر ہم اس کو مصیبت دیتے ہیں سمجھا تو انسان نا شکری کرتا ہے ہماری یہ بقیہ مفترین فرماتے ہیں مولانا رحم اللہ فرماتے ہیں کہ انسان مانگتا ہے اپنے بزرگوں اور معبودوں سے بزرگوں اور معبودوں سے سمجھا جب اس کا کام نہیں ہوتا تو پھر مابودو سے نہ امید ہو جاتا ہے کہتے ہیں ان کے ہاتھ کے اندر کچھ نہیں ہے اللہ پاک جب نعمت دیتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہاں یہ فلاں بزرگ کی مدد ہے یہ فلاں حضرت صاحب کی مہربانی ہے اور بے شک ہم جب چکھاتے ہیں انسان کافر کو القافر لکھا ہوا ہے ال انسان کے نیچے لکھ لو الکافر القرطبی الکافر القرطبی انسان کافر کو اپنی طرف سے رحمت سارے شاد لگ جاتا ہے اس پر چاہے اکڑنے لگ جاتا ہے اس پر سمجھا نہک طور پر نہک طور پر اکڑنے لگ جاتا ہے فلاں بزرگ کی مہربانی ہے فلاں حضرت صاحب کا کرم ہے اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی بیمار کا چمت پڑ گئے سباب افاب جی۔ اس کے پہنچنے کا سبب کیا ہوتا ہے بس بب اس کے جو آگے بھیج چکے ہیں ہاتھ ان کے انسان تو بس بے شک انسان کفورن بڑا نہ شکرا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مولانا رحم مولا فرماتے ہیں کہ نہ شکرا ہوتا ہے نہ امید ہوتا ہے بتوں سے جن سے بتوں سے نا امید ہو جاتا ہے بزرگوں سے نا امید ہو جاتا ہے للہ ملک السماوات تیولا دلیل توحید اقلی متعلق کہ متصرف مختار اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے للہ ملک سماوات ولاد صرف اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی آسمانوں اور حضرت للہ ہے کیا لکھا ہے لال غیر ہی تعالی سبحانہ ہو لال غیر ہی تالا سبحان اشتراکن او استقلال اللہ پاک سبحان ہو کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے نہ اشتراکن نہ سمجھ آئے ہو دوسرے علاقے اندر بیان کرائے ہو اشتراکن کا معنی اللہ کے ساتھ شریک ہو کر کام کرے اور استقلالن کا معنی اللہ کے علاوہ مستقل کام کرے سمجھا نہ استقلال اشتراکن سمجھ رہے ہو <clears throat> آج رول مانی کی کرو مانا صرف اللہ پاک کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی ملک کا لفظ لکھا ہے ملک چاہتا ہے جہاں بولے منشا جہاں بو کے نیچے لکھا ہے چنانچے لکھا ہے چنانچے ہیبا کرتا ہے عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے نری بیٹیاں جس کے لیے چاہتا ہے صرف بیٹیاں دے دیتا ہے نکل کر جیسا کہ لوت شعیب علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام کی بھی بیٹیاں تھیں صرف اور شعیب علیہ السلام کی بھی صرف کیا تھیں وجہ اور عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے عزو چن صرف بیٹے صرف مذکر بیٹے دیتا ہے جیسا کہ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ دو بیٹے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت صاحب علیہ السلام اور جو ضرور جو ہوں جب دیتا ہے ان کو مذکر اور مونت جوڑے جوڑے دیتا ہے ان کو مذکر بھی مونت بھی جیسا کہ نبی علیہ السلام جیسا کہ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں اور بیٹے بھی چار ہیں ایک روایت میں تین اور ایک روایت میں چار بارہ بیٹے بیٹیاں سب ہیں اور کرتا ہے جسے چاہتا ہے بالکل بانج نہ بیٹا نہ بیٹی کچھ بھی نہیں دیتا جیسا کہ یہجا اور عیسا علیہ السلام یہزا اور یہزا اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اکثر مفسرین نے دی ہے سمجھ رہے ہو اکثر مفترین نے حضرت یا اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ ان کے نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی لیکن حقیقت یہ مثال درستی نہیں ہے یہ مثال اس لیے کہ یا علیہ السلام نے سرے سے شادی نہیں کی تھی یا جالو معیش اپنی ماں تو تب ہوئے کہ آپ نے شادی کی ہو اور بیٹا یا بیٹی پیدا نہ ہوئے ہو یا علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی ایسے فوت ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی شادی نہیں کی تھی آسمان پر اٹھا لیے گئے قریب قیامت کی آئیں گے نبول فرمائیں گے شادی کریں گے بچے پیدا ہوں گے تو جس انسان نے شادی ہی نہ کی ہو اس کو تو نہیں کہا جاتا نا کہ اس کو اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی حکیم ہے حکیم تو وہ ہے عورت یا مرد جس نے شادی کی ہو اور باوجود شادی کے نہ بیٹا ہوا ہو اور نہ بیٹی نہ ہوں عالیم بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے قدیر ہر کام کی طاقت رکھتا ہے قدرت والا ہے سب کچھ کر سکتا ہے اللہ پاک وما کون ارے کلے اللہ متعلق بعد ہے دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ اس بات کے خلاف جو کچھ لکھا ہوا ہے کس نے لکھا ہے باغی مولویوں اور گمراہپن پیشواؤں کا لکھا ہوا ہے سمجھا اللہ نے یہ بات نہ دے لے نہیں فرمائی اللہ فرماتے ہیں میں جس پیغمبر کے ساتھ بھی بات کرتا رہا تو بات کرنے کے یہ طریقے تھے تین سمجھ رہے ہو میرے طرف دیکھو میں بات سمجھا دوں تفصیل تو انشاءاللہ اللہ تعالی جب بخاری شریف پڑھو گے اور بابر وہی آئے گا وہاں بڑی دلچسپ باتیں ہیں تو وہی کے موضوع پر وہاں آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ کہ وہی کے کتنی اقسام ہیں سمجھا ایک کالیا کے چھیالیس اقسام ہیں اور معروف اقسام جو ہے وہ سات کتنی قسم سات قسم اللہ نے جو بڑے قسم تھے ان کا ذکر کیا ہے بما کان علیہ بشر اور نہیں ہے واسطے کسی بشر کے لکھا کا حالات موجودہ کے اندر جو اب ہے جو کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اللہ واہجن مگر ادرو وحی کے واہجن سے کیا ہے جن واجن سے مراد ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو القاع ہوئے سمجھ لو بات کیا ہوئے جس طرح اللہ کے ولی کو القاع ہوتا ہے کہ بیٹھا بیٹھا دل میں بات ڈال دی جاتی ہے کوئی فرشتہ نہ آوے سمجھ رہے ہو کوئی فرشتہ بغیر فرشتے آنے کے یوں ہی اللہ دل میں بات ڈال دے ہوئے اس کو یہاں واہجن سے تعبیر کیا گیا ہے حدیث میں آیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا القیا فی روعی القیا روعی میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں واہ جا کرو مانا اور نہیں ہے وقت کسی بشر کے جو کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اللہ واہجن مگر ادرو اشارے کے او من ورا حجاب دوسرا قسم آ گیا یا پیچھے پردے کے یا پردے کے پیچھے جس طرح حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ بات ہوئی تھی آپ نے اللہ پاک کو نہیں دیکھا تھا لیکن اللہ کا کلام سنتے رہے تھے یہ کیا تھا منہ برائے انسان جی کے پردے کے پیچھے یہ نظر نہیں آتے تھے اللہ پاک اور بولتے تھے انشاءاللہ شاء بھی میں بتاؤں گا کہ موسا علیہ السلام و تسلیم کو جو کلام سنائی دیتی تھی نا کوہ ٹور پر وہ ہر طرف سے ہوتی تھی وہ آواز کس طرح کا ہوتا تھا بالکل جی ہاتھ ہے یہ نہیں کہ ایک آواز اس طرف ایک آواز اس طرف ایک اس طرف ایک چار آواز نہیں ہوتے تھے جی۔ آواز ایک ہوتا تھا یوں سنائی دیتا تھا کہ ہر طرف سے آ رہا ہے کیونکہ اللہ تبارک سے جیحت اور مکان سے پاک ہے نا جی یہ تو نہیں کہ اللہ اس طرف بیٹھا تھا اس طرف سے آواز آ رہی ہے یا اس طرف بیٹھا تھا یا اس طرف اللہ تبارک بارہ کو چونکہ جی اور مکان سے کیا ہے پاک ہے تو وہ کلام اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ ہر طرف سے آ رہا ہے سمجھا سر بہرحال یوں برائے حجاب نہیں ہے یا پیچھے پر دے کے او یور رسول رسولن یہ قسم سالس ہے تیسری صورت ہے یا بھیجتا ہے کسی پیغام لانے والے کو یا بھیجتا ہے کسی پیغام لانے والے کو فرشتہ بھیج دیتا ہے پھر فرشتہ بعض اوقات آتا تھا بندے کی صورت میں کس صورت میں بندے کی صورت میں عام طور پر دے یا کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں آتا تھا بعض اوقات اپنی اصلی شکل میں بھی نظر آتا تھا ان شاء اللہ میں ہوا جب پڑھیں گے تو وہاں یہ بات عرض کروں گا اور بعض اوقات فرشتہ نظر نہیں آتا تھا یوں ہی آ کر کان میں بات ڈالتا تھا مثلا سلسل جارا تھے جنہوں نے حدیث پاک بخاری پڑھی ہے انہوں نے مثل مثلا سلطل جارا سلسلت کسل صفوان کا جی نہ سب ازبر کیا ہوا ہے کرو رسول اللہ یا بھیجتا ہے کوئی کافر پیغام لانے والا فیو ہے یا بے عز نہیں بس پہنچاتا ہے وہ قاصد خاص اجازت اس اللہ پاک کے ماں جشا جو کچھ کے چاہتا ہے وہ اللہ پاک اللہ جو کچھ کے چاہتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے سمجھا نا صحیح ان نہ حکیم اللہ فرماتے ہیں میں کسی انسان کے ساتھ بات نہیں کرتا مگر اللہ وحجن اومی ورائے یور یورسلا اے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ کے ساتھ بھی انہی تینوں طریقوں کے ساتھ میں نے بات کی ہے اور جو باتیں میں نے کی ہیں اس کے اندر یہ مسئلہ نہیں تھا غیر اللہ کی پکار والا غیر اللہ کی پکار والا جو ہے وہ ان تین طریقوں کے علاوہ ہے وہ اور لوگوں کا لکھا ہوا ہے بات سمجھ رہی ہے آپ کے پاس بھی انہی طریقوں کے ساتھ وہی کی گئی ہے جن طریقوں کے ساتھ پہلے پیغمبروں کے ساتھ وہی کی گئی اور اس کے اندر یہی مسئلہ تھا کہ عالم الغیب مختار کو میرے سوا اور اندر دیکھو اندر دیکھو کان میری طرف لگاؤ بما کان آلے باشر کل اللہ ہو اللہ بما کان علیہ باشر انجو کل اللہ یہ مستثنا من ہو ہے کیا ہے اللہ ہر سے بولو صحیح اور بہجن حجن اوم برائے حجابن او جرسلا رسولن فیوح نہیں ماجشا یہ مستثنا ہے کیا ہے تین چیزیں ہیں مستثنا من ہو ہر استثنا اور مستثنا اوپر دیکھو میری طرف دیکھو سمجھ لو بات ماں کان علے باشرے نے انجو کلے اللہ کسی بشر کے ساتھ کلام کسی بشر کو طاقت ہی نہیں ہے کہ خدا کا کلام سنے کیوں انہو علی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بلند و بالا ذات ہے اس کی بڑی حیبت ہے اور اس کے کلام کی بڑی دہشت ہے اور فطر ہے کوئی بشر برداشت نہیں کر سکتا اس لیے وما کان والے بشر این ماں کان والے باچارن این جو کسی بشر کے ساتھ اللہ کلام کیوں اس لیے ان علی وہ بڑی اونچی ذات ہے اونچی شان والی ہے اور اس کی کلام کی بڑی حیبت ہے بڑی دہشت ہے بڑا روب ہے کوئی بشر برداشت نہیں کر سکتا فالحاظہ کان علیہ بشر کچھ سمجھ آیا ہے آگے یہ مستثنا کی علت ہو گئی علی آگے مستثنا میں نے اللہ او من ورائے ہاں تین صورتوں کے ساتھ اللہ کلام کرتا ہے کیوں اس لیے کہ حکیم حکمتوں والا ہے اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ میں بندوں کے ساتھ ان تین طریقوں پر کلام کروں بات نہیں ہے سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ان علی یہ علت ہے مستثنا ہوگی اس کی اور حکیم یہ علت ہے مستثنا کی سمجھ رہے ہو اللہ کلام نہیں کرتا کسی بشر کے ساتھ کیونکہ بشر کو طاقت ہی نہیں ہے کلام سننے کی اس لیے کہ ان ہوں علی اللہ بلند و بالا ذات ہے اور اس کے کلام کا بڑا دہشت بڑا روب ہے بڑا شکل ہے بوجھ ہے کوئی بشر برداشت نہیں کر سکتا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ سخت سردی کا موسم ہوتا اور جب آپ پر وہی نازل ہوتی تو آپ کو پسینہ شروع ہو جاتا تھا اور پسینہ تو کجا یہ تو معمولی بات ہے آپ اونٹنی پر اگر سوار ہوتے تو اونٹنی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی بیٹھ جاتی تھی اور بیٹھ جاتی تھی اور آوازیں نکالنے لگ جاتی تھی اونٹنی وہی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی اتنی بوجھ ہوتا تھا تو چونکہ وہ علی جن ہے اس لیے ماں کان ارے بشرن انجو میں محلہ لیکن حکیم حکمتوں والا ہے اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اللہ حجن اور رسول ان تین طریقوں کے ساتھ کلام کرے اس لیے ان تین طریقوں کے ساتھ کلام کرتا ہے علی علت اللہ مستثنا من ہو کی حکیم اللہ مستثنا اب تو مانا ان علی ان لکھا ہے اللہ مستثنا من ہو بے شک اللہ تبارک و علی بلند و بالا ذات ہے حکیم علت مستثنا وہ بڑی حکمتوں والا ہے بکا لے گا وہ حینا یہ دلیل وہی ہے اور اسی طرح اور اسی طرح یعنی انہی تین طریقوں کے ساتھ او حینا بھیجا ہم نے آپ کی طرف روحم من امرنا روحم من امرنا حکم نامہ اپنے امر اور اپنے فضل سے اپنے امر اور اپنے فضل سے ہم نے آپ کی طرف حکم نامہ بھیجا ہے ما کن تدری علت برائے ما قبل علت برائے ہم نے بھیجا ہے ہم نے یہ حکم نامہ بھیجا ہے اس دلیل کیا ہے اس لیے کہ نہیں تھے آپ جانتے تھے آپ توجہ ہے اور ہے نہیں ہے آپ نہیں جانتے تھے مل کتابوں کے کیا ہے کتاب ولل ایمان ہو اور نہ ایمان میری طرف دیکھو میں بات سمجھاؤں اس لفظ پر زبردست سوال ہے تو سن رہے ہو جی۔ زبردست اشکال ہے اللہ فرماتے ما کم تدری آپ نہیں جانتے تھے نبوت سے پہلے مل کتابوں سے کتاب کیا ہے یہ بات تو ہے درست کیا ہے درست ہے چونکہ آپ پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے کتاب کی طرف اور ان باتوں کی طرف آپ کو خیال ہی نہیں تھا یہ تو بعد میں سلسلہ شروع ہوا خواب آنے لگ گئے پھر پتھر سلام پڑھنے لگ گیا پھر اور واقعات کھارے کی عادت پیش آنے لگ گئے تو آپ کو کچھ وہم ہوا کہ میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے چنانچہ موقع پر فرشتہ وہی لے کر آ گیا یہ تو درست ہے لیکن آگے جو کھڑا ہوا ہے ولل ایمان کے آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے حالانکہ آپ تو اللہ کے پیغمبر بننے والے تھے اور ہر پیغمبر جو ہے وہ پیغمبری سے پہلے بڑے درجے کا ولی ہوا کرتا ہے کیا ہوا کرتا ہے بڑے درجے کا مومن اور بڑے درجے کا ولی ہوا کرتا ہے تو کس طرح یہ فرمایا گیا کہ آپ کو ایمان کا پتہ نہیں تھا آپ تو مومن ہیں پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک کوئی لمحہ آپ پر ایسا نہیں گزرا جو ایمان سے خالی ہو سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ ہے کہ اجمالی ایمان مراد نہیں ہے یہاں اجمالی ایمان یہاں مراد نہیں ہے جو حضرت کے پاس پہلے سے موجود تھا بلکہ یہاں ایمان کا کمال اقفا مراد ہے کیا مراد ہے کمال اقفا او آخری درجہ او کمال اور کمال اقفا سمجھ رہے ہو کمال کا بھی کمال کا بھی آخری درجہ اور انتہا مراد ہے آپ نبوت ملنے سے پہلے اللہ کو اللہ کی کتابوں کو تقدیر کو پیغمبروں کو کتابوں کو سب کچھ کو مانتے تھے آپ اجمالی ایمان آپ کا تھا آپ عبادت بھی کرتے تھے سب کچھ تھا لیکن قرآن نازل ہوا یہ تفاصیل آئیں یہ تفاصیل آپ کو معلوم نہیں تھیں جنت کی تفصیل جہنم کی تفصیل میدان معاشر کی بادل موت عذاب کی وغیرہ وغیرہ نماز کی تفصیل کے چار رکاتے ہیں دو رکاتے ہیں تین رکاتے ہیں اتنی سنتیں ہیں اتنی فرد ہے اتنی واجب ہے سمجھا نا دی جی؟ روزے اتنی ہیں اس طرح رکھے جاتے ہیں زکوٰۃ کی مقدار یہ ہے حج کا طریقہ یہ ہے یہ تمام احکام اور ایمان کا کمال اقسام مراد ہے جو نبوت سے پہلے آپ کو حاصل نہیں تھا مطلقہ سے ایمان مراد نہیں آئے اب دیکھو ماں کنتا تدری نہیں تھے آپ جانتے تھے کہ کیا ہے کتاب ولل ایمان ہو اور نہ ایمان کا کمال اقفا جو اب حاصل ہے اور نہ ایمان کا کمال اقفا جو اب حاصل ہے بلا کن جالنا نورا لیکن بنایا ہم نے اس کتاب کو اس حکم نامے کو کتاب کو قرآن پاک کو آپ کے لیے افالن اور دوسروں کے لیے سان آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے سان بنایا ہم نے اس قرآن پاک کو نور کیا مانا نور کا نور کا مانا ہادی علوم والاعمال ہادی ایل ہاں جس طرح نور کے ذریعے روشنی کے ذریعے انسان رابطہ دیکھ لیتا ہے اور اس پر چل کر منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے قرآن بھی نور ہے یہ علوم اور اعمال کی رہنمائی کرتا ہے ہاں لیکن کیا ہم نے قرآن پاک کو اس کتاب کو نور سمجھا ہادی علوم اعمال من نشا غرض از نزول قرآن غرض از نزول قرآن نزول قرآن کی غرض چاہے رہنمائی کیا کرتے ہیں ہم ساتھ اس کے جت کی چاہتے ہیں اپنے بندوں سے کا اور بے شک آپ لتا پر لکھا ہے فرید نبویا لکھا ہے فرید نبویہ بے شک آپ البتہ رہنمائی کرتے ہو طرف رات سیدھے کے طرف سیدھے کے نیچے لکھا ہے یعنی ایسا راہ جو عقل سیدھا معلوم ہوتا ہے لکھا ہے ایسا راہ جو عقل سیدھا معلوم ہوتا ہے سر اللہ اشارہ ہوئے دلیل نقلی ہے اور یہ تشریح سراط ہے یعنی راستہ اللہ پاک کا وہ ذات پاک سراط اللہ کا لکھا ہے جو تمام انبیاء کا رہا ہے جو جو تمام انبیاء کا رہا ہے راستہ اللہ پاک کا وہ ذات پاپ جس کے لیے ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں کے اندر اور تمام وہ چیزیں جو زمینوں کے اندر ہیں حضرت یہاں لہو واسط سماواد آباد پر تصرفات و فات لکھا ہے اگلے دن بھی عرض کرایا ہوں یہ جہان اور اگلا جہان اس جہان کو کیا کہتے ہیں مبدا اگلے جہان کو کیا کہتے ہیں آج اب کرو یہ اس جہان کے تصرفات کا ذکر ہے صرف اسی اللہ کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور تمام وہ چیزیں جو زمینوں میں ہیں خلقن و ملکن و تصرفن دکھائے خلقن بالکل خالق بھی ان کا اللہ ہے مالک بھی ان کا اللہ ہے متصرف بھی ان کے اندر اللہ ہے اللہ اللہ ہے تصرفات معاد کا ہے خبردار طرف صرف طرف اللہ و مطالعہ کے رجوع کرتے ہیں سارے معاملات سارے کام اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں سمجھا لا الہ غیر ہی تعالی لا تعالی اللہ تعالیٰ اور کسی کی طرف نہیں صرف اسی اللہ پاک کی طرف ایک بات سمجھ لو جہاں فرمایا ہوا ان کا لتا دی ان کا لتحدی اللہ آپ رہنمائی کرتے ہیں سراط مستقیم کی حالانکہ انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ تفظ میں آئے گا ان کا لا تحدی من احبتا ان کا لا تحدی من احبتا وہاں نفی ہے یہاں اس بات ہے یہ تو تعارف ہے سوال سمجھ آیا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں ان کا لتحدی کے اندر ہدایت اراۃ الطریق مراد ہے ہدایت کون سی مراد ہے آپ رہنمائی کرتے ہیں آپ راہ دکھاتے ہیں آپ راہ بتاتے ہیں آپ کا کام ہے یہ بتانا کہ یہ راستہ جنت والا ہے یہ راستہ بس اور لوگوں کو ہدایت دے دینا اور جنت والا بنا دینا یہ آپ کی صفت نہیں یہ اللہ کی صفت ہے یہ کس کی صفت ہے ہدایت بے معنی اراعت الطریق جنت والا راستہ بتا دینا اور جنت والی راہ دکھا دینا یہ آپ کا فریضہ ہے ان کا لتحدی الا سراطن مستفید اور ہدایت دے دینا ہدایت اور جنت والا بنا دینا یہ صفت آپ کی نہیں ہے یہ صفت کس کی ہے ان کا لتحدی کے اندر یہاں مراد ہے اراعت کا اور ان کا لا انقلا قدیم کا وہاں کیا مراد ہے کیا مراد ہے ہاں ان کا تحدی الاثرات مستقیم آپ رہنمائی کرتے ہو راہ راست کی طرف اور ان کا لا من منحبتہ کا مانا جس کو آپ چاہو اس کو ہدایت دے دو اور ہدایت والا بنا دو اور جنت والا بنا دو یہ آپ کے بس میں نہیں ہے سمجھ رہے ہو سورہ یہ بھی ایک شبو کا جواب ہے دعویٰ تو اس کا بھی وہی ہے جو پیچھے سے آ رہا ہے فد اللہ اچھا دعویٰ تو اس کا بھی وہی ہے لیکن ایک شبو تھا اس کا جواب ہے شبو کیا تھا شبو یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ پکار کے لائق سوائے اللہ کے اور ٹھیک ہے ہم اپنے بزرگوں کو جو پکارتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ مختار کل متصرف ہیں کام کر دیتے ہیں نہ ہم اس لیے ان کو پکارتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہمارے کام سفارش کر کے کروا دیتے ہیں ہمارے کام اللہ سے سفارش کر کے کروا دیتے ہیں ہم ان کو کام کرنے والا نہیں مانتے بلکہ اللہ سے کام کروانے والا مانتے ہیں سفارش کر کے خدا کو کہہ کر ہمارے کام اللہ نے اس کا جواب سورت کے آخر میں دیا ہے سمجھا سی سورت کا آخر کھولو ولا جمل کلین جد اون مندون ہی شفات آخر میں ہے ولا جمل کلدین جد اون آخر میں کھولو ولا جمل کلین جد اون مندون ہی شفات اللہ من شاہدہ بہن جالمون لکھا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم شفیع سمجھتے ہو وہ شفاعت کے بھی مالک نہیں ہے سفارش قیامت کے دن ہوگی لیکن شفاعت ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو مبحد ہے بلا ہے شفاعت ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو اور شفاعت کرنے والے بھی موحد ہوں گے شفاعت کرنے والے بھی سفارش کرنے والے بھی مبید ہوں گے اور شفاعت ان کے حق میں کی جائے گی جو موید ہوں گے اور مشرق کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی اور شفاعت بھی ہوگی اللہ کی اجازت کے بعد اللہ کی اجازت کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے کا حقدار نہیں ہوگا بات سمجھ لیجیے میری طرف دیکھو اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دعوی توحید کو ثابت کرنے کے لیے دو دلائل اے آئیں گے کتنی ابتدا میں تمہید کی ترغیب ہے دو دلائل اے ایک دلیل عقلی محض چار دلائل نقلیہ کیا سمجھ رہے ہو دو دلیلیں اعترافیہ ایک دلیل عقلی محض چار دلائل نقلیہ ایک دلیل وہی ایک دلیل وہی آئے گی ایک اہم زجر آئے گی لمبی اور اہم سمجھ رہے ہو اس کے علاوہ پھر آخر کے اندر بلا یملک الدین جدونا اصل مسئلے کو بیان کیا جائے گا اور اس کے علاوہ موقع موقع زجرات تخلیفات تبشیرات چلتی رہے گی اب کرو مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم بل کتاب انا جاننا قرآن عربیہ لعلکم تعقلون لکھا ہے تمہید مع ترغیب لکھا ہے تمہید مع ترغیب یہ ترغیب کے لیے تمہید ہے قسم ہے کتاب مبین کی قسم ہے کتاب مبین کی المبین کی حضرت دو معنی ہیں یا تو اس کو بناؤ لازمی کیا بناؤ تو مبین کا منع ہوگا واضح قسم ہے کتاب کی وہ کتاب جو واضح ہے اور دوسرا معنی المبین کو بناؤ متعدی قسم ہے کتاب کی وہ کتاب جو واضح کرنے والی ہے وہ کتاب جو کس کو حق کو کس کو واضح کرنے والی ہے حق کو واضح کرنے والی ہے اب کتاب المبین جو ہے یہ شاہد ہے قسم ہے جواب قسم کے بارے میں دو قول ہیں ایک اور تو یہ خود کھڑا ہوا ہے انا جالنا ہو قرآن ہارا دیا قسم ہے کتاب کی یہ کتاب گواہ ہے کہ یہ کتاب قرآن ہے اور عربی ہے سمجھ رہے ہو اس کی مثال میں دوں جس طرح کہ تم کہو کہ آفتاب نکلا ہوا ہے آفتاب نکلا ہوا ہے دلیل کیا ہے تم کہو کہ دلیل وہ آفتاب کھڑا ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب آفتاب خود آفتاب کی دلیل ہے سمجھ رہے ہو یہ قرآن یہ کتاب خود کہہ رہی ہے کہ میں قرآن ہوں میں کیا ہوں میں بندے کا کلام ہوں نہیں ہوں میں کس کا کلام ہوں قرآن خود بتا رہا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے قرآن اپنی قرآنیت پر خود گواہ بات گواہی دوسرا قول یہ کہ جواب قسم مقدر ہے ان کا رسول صادق ان کا غلط کتاب المبین ہے ان کا رسول صادق قسم ہے کتاب مبین کی آپ سچے رسول ہو یہ کتاب گواہی دے رہی ہے کہ آپ اللہ کے چاہو رسول ہو کیونکہ یہ موجود کتاب جو آپ بیان فرما رہے ہو کوئی مخاطب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا باوجود کہ آپ عربی ہو آپ کے مخاطب اور خاصم عربی ہیں اور زبان دان ہونے کے باوجود اس کتاب جیسی کتاب تیار نہیں کر سکتے معلوم ہوا آپ اللہ کے سچے رسول ہو یہ کتاب اللہ نے آپ پر نازل کی ہے بات سمجھے یہ کرو مانا انا جالنا ہو حضرت انا جالنا بے مانا اندر نہ ہو بیمانا بے شک ہم نے اتارا ہے ہم اس قرآن پاک کو ہم نے قرآن حال ہونا اس کا جو پڑھا ہوا ہے حال ہونا اس کا جو پڑھا ہوا ہے بار بار پڑھ چکے ہو قرآن کا مطلب قیامت تک پڑھا ہوا ہے سمجھ رہے ہو اچھا قرآن پر لکھا منزل اور عربی پر لسان منزل لکھا ہے ہاں بے شک ہم نے اتارا ہے ہم نے اس کو حال انس کا جو یہ قرآن ہے پڑھا ہوا کیا مطلب عربی عربی زبان کے اندر ہے کس میں ہے عربی زبان کے اندر اچھا انا جالنا ہو قرآن عربی پر یہ لفظ لکھا ہے وقف اول یعنی سمجھنے میں آسان بوجہ مادری زبان کے سمجھنے میں آسان ہاشیے پر ہے حاشیے بر ہاں ورق الٹنے کی بڑی جلدی ہے ہاں حاشیے پر ہے حاشیے پر دیکھو یعنی سمجھنے میں آسان بوجہ مادری زبان ہونے لال لکھ پہلون حکمت عربیت قرآن حکمت قرآن کی عربیت کی حکمت کیا ہے تاکہ تم اے عربی ہو سمجھ لو تم نچل گو گا آسانی سے سمجھ لو تم آسانی سے وہ ان فی امل کتاب ہے وہ ان پر نمبر دوم لکھا ہے کیا لکھا ہے نمبر دوم یہ دوسری صفت ہے اور بے شک وہ قرآن پاک بیچ امل کتاب کے ہے اگر نیچے لکھا ہے ہماری خاص حفاظت و نگرانی میں ہے ہماری خاص حفاظت و نگرانی سے ام کتاب کہتے لوہ محفوظ کو کس کو اس لیے کہ جتنی کتابیں ہیں قرآن تورات انجیل زبور سمجھا صوب موسا و ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ ساری کتب کو لوہے محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کو دیا گیا ہے تو سمجھ رہے ہو لوہے محفوظ سے نقل کر کے ملکہ کو دیا گیا سمجھا نا سر تو بارہ وہاں لکھی ہوئی ہے تورات بھی لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے انجیل بھی قرآن بھی ساری کتابیں وہاں لکھی ہوئی ہے تو وہ کتاب جو ہے وہ امر القتب ہو گیا وہ کیا ہو گئی امر القتب سمجھا ساری کتابوں کا مجموعہ ہے کچھ سمجھ آیا ہے اچھا اور بے شک وہ قرآن پاک بیچ امول کتاب کے ہے یعنی لوہے محفوظ کے لدائنا ہمارے یہاں لا لن پر ایک تو نمبر تین لکھا ہوگا لکھا ہے تیسری صفت ہے لا علی البتہ بلند قدر ہے لا علی البتہ بلند قدر ہے قرآن پاک بڑی اونچے درجے کی کتاب ہے اس لیے کہ یہ معجز ہے کیا ہے کرنے والی اس نے مقابلے سے آجد کر دیا تھا ہم کو ان کے اندر یہ شان نہیں جو شان اس قرآن کے اندر ہے اور بے شک وہ قرآن پاک بیچ امر کتاب کے ہمارے ہاں لا علی البتہ بلند قدر ہے بوجہ اعجاز کے نہیں لکھا ہوا بوجہ وہ تو حکیم کا ہے نا لا ان کا لکھو بلند قدر باوجہ اعجاز کے بلند